فبما من من الله الله لنت لهم لهم ولو كنت فضا غليظ القلب حولك عنهم واستغفر وشاورهم في الأمر وسئلت عائشة رضي تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن أو كما قالت رضي الله تعالى عنها ہر قسم کی حمد و ثناء بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا ہم سب کا خالق اور مالک اور ہماری ساری عبادتوں کا اکیلا مستحق اور سزاوار ہے اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثناء کے بعد انگن تدرود تدرد السلام نازل ہوں ذات مبارک اور مقدسہ پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ساری انسانیت کی طرف ساری کائنات کی طرف رسول اور نبی بنا کر کے مبوس فرمائے گئے جو ہمارے اور آپ کی وسوا اور نمونہ ہیں اللہ رب العامن فرمائے ولاکمفی رسول اللہ وسط الحسنہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ آپ کو اللہ رب العالمین نے بلند اخلاق پر فائز کیا تھا اس کی شہادت اور گواہی خود اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر دی ہے سور قلم اللہ رب العالمین کے ارشاد و ان نقل اللہ عظیم اللہ کی گواہی ہے اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا آپ کے تعلق سے تو آپ نے فرمایا کانا خلق ہو القرآن آپ کا اخلاق قرآن تھا قرآن کی عملی نمونہ تھے عملی تفسیر تھے قرآن میں جن اخلاق حمیدہ اور اچھے اخلاق کا مکاری میں اخلاق کا ذکر ہے وہ تمام چیزیں بدرج عتم عام کے اندر موجود تھیں اور جن برائیوں کا اور جن غلط اور بری عادتوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں ان تمام چیزوں سے آپ دور رہا کرتے تھے اور وہ چیزیں آپ کے اندر بالکل خطا نہیں پائی جاتی تھیں یہ ہے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جواب کا مطلب کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا قرآن ہمیں نیکی کی تعلیم دیتا ہے بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اچھے اخلاق پر ابھارتا ہے برے اخلاق سے دور رکھتا ہے تو تمام اچھے اخلاق آپ کے اندر موجود تھے اور جو بھی برے اخلاق ہیں ان تمام چیزوں سے آپ کو سو دور تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت الطمنیما احسن الاخلاق او افضل الاخلاق میری ست اس لیے بھی ہوئی ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں اچھے اخلاق کو دنیا کے اندر عام کروں اچھے اخلاق کی طرف لوگوں کو دعوت دوں جہاں آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے شرک سے منع کرتے تھے شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کائنات اس دھرتی کا اس سے آپ لوگوں کو منع کرتے تھے وہیں آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد اچھے اخلاق کی تعلیم بھی تھا اچھے اخلاق کی نشو نما بھی تھی اچھے اخلاق کو لوگوں کے درمیان عام کرنا بھی تھا کیونکہ اچھا اخلاق یہ ایسا ہتھیار ہے جس کے اندر یہ ہتھیار پایا جاتا ہے وہ لوگوں کو قتل کیے بغیر لوگوں کو مارے اور ان کا خون بہائے بغیر لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور انسان اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا ہے اس لیے جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے بلند اخلاق پر فائز تھے اچھے لوگ نیک لوگ صحابہ کرام جو بھی دنیا سے گزرے سب کے اندر جو اچھے لوگ تھے ان کے اندر اچھے اخلاق بدر جتم پائے جاتے تھے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں قرآن میں بیان کیا اور نہ صرف قرآن بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں تورات زبور انجیل ہر کتاب کے اندر آپ کے اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے یہی نہیں بلکہ آپ کے جو صحابہ ہیں ان صحابہ کے اخلاق کو بھی ان کی خوبیوں اور ان کے اوصاف کو بھی اللہ رب العالمین نے سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بیان فرمایا بن نثار رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سوال کیا کہ تورات کے اندر ہمارے نبی کی کیا اوساف بیان کیے گئے ہیں تو انہوں نے کچھ خوبیاں بیان کی اور اس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ تورات کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا جیسا کہ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کے اندر بات موجود تھی کہ لئی سب فب دن ولا بن بل اسباف بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں جنہیں تورات کا علم تھا اسرائیلیات اور تورات کی جو کتاب ہے اس کو پڑھنا جانتے تھے عبداللہ بن بن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر بات لکھی ہوئی تھی کہ آپ سخت زبان نہیں ہیں اور نہ سخت دل ہیں اولا سخا بن بال اور نہ ہی بازاروں کے اندر آواز اونچی آواز لگانے والے ہیں ولاد اتفاق صحیح آ اور نہ ہی جو ہے برائی کو برائی سے جواب دینے والے بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے آپ دیتے تھے بھلائی سے دیا کرتے تھے اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا تو آپ اس کا اچھا اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتے تھے اور یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ بہتر سلوک کریں اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے آپ سے دور بھاگتا ہے آپ اس کے ساتھ سلا رحمی کریں اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں تبھی جا کر کوئی آپ کا گرویدہ ہوگا اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے الحمد للہ اچھی بات ہے لیکن یہ بدلا بھی ہو سکتا ہے یہ بدلا بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اگر اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں تو یہ اعلیٰ اخلاق ہے عمدہ اخلاق کی سب سے بہترین مثال ہے تو آپ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی برائی کا جواب برائش نہیں دیتے تھے بلکہ ان کی برائیوں کا جواب اچھے اخلاق سے دیا کرتے تھے لیکن آپ معاف کر دیتے تھے درگزر کر دیا کرتے تھے معاف کر دیا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے جنت کی جہاں خوبیاں بیان کی ہیں ان کے جہاں اللہ رب العالمین نے اوساف بیان کیے ہیں انہیں میں سے یہ بھی کیا وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے اللہ نے فرمایا جنت کو متقیوں کے لیے بیان کیا تیار کی گئی ہے وہ المطقین جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے بیان کیا ہے پھر اللہ ہر غلامی نے متقیوں کے اور نیک لوگوں کی صفات بیان کی اس میں یہ بھی فرمایا الناس جو لوگوں کو معاف کر دینے والے وحیدین اللہ و اللہ حب المحسنین اللہ نے متقیوں کے لیے جنت بنائی ہے جو سخت جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں خرچ کرنا یہی اعلیٰ اخلاق ہوتا ہے کہ انسان پیسے کا محتاج ہے کسی بھی چیز کا اس کے باوجود بھی اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اس کے جود و سخا کی علامت ہوا کرتی ہے اس کی پرہیزگاری اور تقوا کی پہچان ہوا کرتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ لذین الفقون افس سورا و درا جو تنگی اور خوشحالی دونوں میں خرچ کرتے ہیں ولکا زمین اور غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں واللہ یحب المحسنین اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے آپ نے احسان کیا خرچ کر کے معاف کر دیا غصے کو پی لیا یہ احسان ہے انسان کا کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئیں تورات کے اندر ان میں ایک صفت یہ بھی کہ آپ لوگوں کو معاف کر دینے والے درگزر کر دینے والا ہوا کرتے تھے اور آپ کی زندگی کے اندر یہ صفت بدرج عتم موجود تھی آپ کے اخلاق کی گواہی آپ کے دشمنوں نے بھی دی ہے مکہ کے مشرقوں نے دی ہے قریش نے دی ہے آپ کا نام ہی الامین تھا جب آپ پہاڑی پر چڑھ کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں جب اللہ غلامی نے آتے کریمہ نادر فرمائی وہ اندر عشیرت کلا قربین جو آپ کے قریبی لوگ ہیں آپ ان کو ڈرائیے آپ ان کو ڈرائیے آخرت سے ڈرائیے جہنم سے ڈرائیے اللہ تعالیٰ کی توحید سب لوگوں کو بلائیے جب اللہ رب العالمی نے کریمہ نادر فرمائی تو آپ نے سارے لوگوں کو بلایا اور سب سے کہا یہ میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ہے دشمنوں کا جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کو سچ مانو گے لوگوں نے کہا کہ ماں جرب نہ علیہ کا کبھی بن یا ماں جرب نہ علیہ کا اللہ صدقن کہ ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو ہم نے نہیں پایا آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اگر آپ یہ کہیں گے اس پہاڑی کے پیچھے پہاڑی کے دامن میں دشمنوں کا لشکر ہے جو ہم پر حملہ کرنا چاہے تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا آپ سچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں انہوں نے قریش مکہ نے مکہ کے مشرقین اور کفار اور دشمنوں نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی آپ کی سچائی کی گواہی دی تو آپ کی سچائی گواہی قرآن نے دی تورات اور زبر انجیل نے دی اور سب سے بڑھ کر کے اللہ رب العامی نے آپ کی گواہی دی دشمنوں نے آپ کے اخلاق کی اور اچھے اخلاق کی گواہی دی صلی حدیبیہ کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے روم کے پاس خط لکھا اسلام کی دعوت دی توحید کی دعوت دی اتفاق کی بات کہ قریش کا ایک قافلہ وہیں پر موجود تھا جس کے سردار تھے ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے جو روم کا بادشاہ تھا اس نے پوچھا کہ کیا عربوں کے یہاں پر کوئی آدمی ہے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر لوگ موجود ہیں کہا تمہارا سردار کون ہے کہا سردار ہمارے عبداللہ ابو سفیان ہیں مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا بادشاہ نے طلب کیا اور کہا کہ جو خط آیا ہے تمہارے عرب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے بارے میں میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں پہلا سوال اس نے کیا کہ کیا کبھی تم لوگوں نے ان کو جھوٹ پاتے ہوئے پایا بولتے ہوئے کہا کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا کیا کبھی ان کے خاندان میں کسی نبوت کا دعویٰ کیا کہا کسی نے دعویٰ نہیں کیا اس سے پہلے پھر اس کے بعد عبداللہ بن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دعوت دیتے ہیں سب سے پہلے وہ اللہ ولا تو بھی شیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دعوت دیتے ہیں کس بات کی کہ ہم صرف اللہ کے بات کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں کیونکہ بنیاد اور احساس ہے کامیابی اسی کے اندر ہے نجات اسی کے اندر ہے جہنم سے کہ خالص اللہ کی بات کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرنا صرف عبادت بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہوگی جان لیجئے اگر بندہ اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچاتا ہے روزے کا پابند ہے نماز کا پابند ہے اخلاق کا پابند ہے نہیں کیا پائی جاتی ہیں خدمت خلق ہے سلا رحمی ہے مہمان نوازی ہے لوگوں کی خدمت کرتا تمام نہیں کیا پائی جاتی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتا ہے ایسے آدمی کے لیے جنت نہیں ہے جنت اللہ غلامین نے مشرقین پر حرام کر دیا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے بار بار فرمایا عبد اللہ دوسرے کو بھی شیا خالص اللہ کی بات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو شرک سے بچانا اپنے آپ کے لیے ضروری ہے اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھیں عبادات کافی نہیں ہوں گی جب تک انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ نہیں رکھے گا اللہ کا صاف فرمان ہے صاف وعدہ کہ اللہ نے مشرقین پر جنت کو حرام کر دیا ہے مشرقین کی مغفرت نہیں ہوگی یہ آیتیں ہمیشہ آپ لوگ بار بار سنتے رہتے تو ہنستے ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کی طرف بلاتے ہیں کہ خالص اللہ کی بات کرو ایک اللہ کی بات کرو ولا تو شرکو بھی شیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کچھ بھی معمولی بھی کچھ بھی شرک نہ کرو معمولی شرک بھی سارے نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے یہ معمولی شرک بھی انسان کے گناہوں کو برباد کر دینے والی چیز ہوتی ہے اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تو شرک بیشی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو یہ آپ کی دعوت ہے آپ کی بنیاد اور اساس ہے سب سے پہلے اسی چیز کی دعوت دی جائے گی توحید کی طرف بلایا جائے گا شرک سے لوگوں کو ڈرایا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جبل کو بھیجا ہے من اپنے دعات بھیجتے تھے علماء اور مبلغین کو بھیجتے تھے سب سے پہلے توحید کی دعوت سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دو شرک سے ان کو منع کرو اس کے بعد نماز کی دعوت دیگر چیزوں کی دعوت فضائل بعد میں آتے ہیں سب سے پہلے فضیلت والی چیز توحید ہے اس سے بڑی فضیلت والا کوئی عمل نہیں ہے دنیا کے اندر توحید سے کہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ تمام چیزوں کو ختم کر دینے والی ہے تمام برائیوں کو ختم کر دینے والی ہے اور شرک ایسا منکر ہے کیسا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے اس لیے سب سے پہلے توحید کی دعوت لوگوں کو شرک سے بچنے کی دعوت دی جائے گی تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ ان کی سب سے پہلے دعوت خالص اللہ کی بات کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو وہ تو یقل یکقول با اور تمہارے باپ دادا جو کہتے اس کو چھوڑ دو باپ دادا دین نہیں ہے یہ کہ باپ دادا ہمارے جو کر رہے ہیں وہی کرتے چلے نہیں وہ دین نہیں باپ دادا اصل دین کتاب و سنت ہے اصل دین اللہ تعالیٰ کے اوپر سے آنے والا ہے جس دین کو اللہ نے اوپر سے اتارا وہ اصل دین ہے اس کی اور پیروی کی جائے گی باپ دادا کی پیروی نہیں کی جائے گی باپ دادا اگر غلطی کر رہے ہیں تو ان کی غلطی نہیں مانی جائے گی ان پر عمل نہیں کیا جائے گا ہمارے لیے کتاب و سنت ہے قرآن و حدیث اللہ رب العالمین نازل فرمایا جو دین آسمان سا ہے وہ دین ہے ہمارے لیے باپ دادا کو چھوڑ دو تمہارے باپ دادا شرک کیا کرتے تھے چھوڑ دو ان کو ان کی باتوں کو نہ مانو اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو وہ یا مرنا بشرا وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں وہ صدقے ولافاف و اور سچائی کی پاک دامنی کی اور سلا رحمی کی تعلیم دیتے ہیں ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے لیکن ان کو جرات نہیں ہوئی کہ کہہ سکے نبی کے بارے میں کوئی غلط بات سچے لوگ تھے سچ بولتے تھے اگرچہ ان کے ہاں شرک تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی کی خوبیوں کو انہوں نے بیان کیا کہا کہ توحید کی دعوت دیتے شرک سے منع کرتے ہیں نماز کا حکم دیتے ہیں وہ اور ساتھ ہی ساتھ سچائی کی پاکدامنی کی نبی تعلیم دیتا ہے کہ سچ بولو پاکدامنی اختیار کرو رحمی کرو اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی تو اس نے کہا تھا کہ تمہاری بات سچی ہے تو جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یہ میری زمین کا بھی مالک ہو جائے گا وہ یعنی سارے کے سارے لوگ اس کی دعوت قبول کریں گے اور سب کے لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے تو آپ کے اخلاق کی گواہی آپ کے دشمنوں نے بھی دی سب نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی ہے لہذا میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت ہی زیادہ اونچے اخلاق پر فائز کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی بیوی ہیں آپ کی زد متحرہ ہیں انہوں نے کیا فرمایا تھا آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں برباد ہو جاؤں گا ہستے عبد اللہ ہستے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لا اللہ اللہ کی قسم اللہ تبھی کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا واللہ اللہ الرحم اللہ کی قسم آپ صلاح رحمی کرتے ہیں وہ تصدق الحدیث اور سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے وہ تحمل القل اور لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ تقسیب المعدوم اور جو معدوم ہیں جو فقیر تنگ دست اور محتاج ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں ان کے ساتھ جاتے ہیں وہ تقریر اور مہمان نوازی کرتے ہیں وہ تو عین و علا نوائب الحق اور جو مصیبتیں اور تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں بخاری مسلم کی روایت حضرت خدیہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا یہ سب اخلاق تھے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اونچا اخلاق دے کر کے بھیج رکھا تھا اللہ رب العالمین نے آپ کی تربیت کی انبیاء کی تربیت اللہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہی کے مطابق انبیاء زندگی گزارتے ہیں اور اللہ رب ان کی تربیت کرتا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے آپ کو اونچا اخلاق دیا تھا دنیا کے اندر کوئی ایسی اچھی عادت نہیں ہے ایسا اچھا اخلاق نہیں جو آپ کے اندر پایا نہ جاتا رہا دنیا کے اندر کوئی ایسی خامی اور برائی نہیں ہے جو آپ سے کوسوں دور نہ رہی ہو جس سے آپ مکمل طور پر اجتناب نہ کرتے رہے ہوں آپ کو اللہ رب العلام نے بہت ہی اونچا اخلاق دے کر کے بھیجا تھا لوگوں نے بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مارائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے ہم نے اچھا اخلاق والا انسان کو نہیں دیکھا اخلاق کی انتہا تھی آپ کے اوپر ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود تھیں ساری خوبیوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا تھا جود و سخا یعنی سخاوت کرنا بہت اونچا اخلاق بڑا اونچا اخلاق ہے یہ جود و سخا کرنا سخاوت سے کام لینا فیاضی سے کام لینا آپ کے بارے میں صحابہ نے بیان کیا ہے کہ ماسو اللہ اللہ اللہ رسول صلی علیہ وسلم قط بخاری مسلم کی روایت کہ آپ سے جب بھی کوئی چیز مانگی جاتی تھی کبھی آپ نے اپنی زبان سے لا نہیں کہا یعنی نہیں نہیں کہا آپ نے بلکہ آپ نے دیا اسے لوگ آتے تھے آپ کے پاس آپ سے بکریاں مانگتے تھے کوئی چیز مانگتے تھے آپ پورا ریوڑ بکریوں کا دے دیا کرتے تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما تھے اور ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اس نے کہا کہ مجھے بکریاں دے دو آپ نے دو پہاڑیوں کے درمیان بھر کر کے بکریاں دے دی جب وہ گیا اپنے خاندان میں اپنے قبیلے میں تو اس نے کہا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے لے کر آیا ہوں جو فقر و فاقہ کا خوف نہیں کھاتا ہے لہذا تم سارے کے سارے لوگ اسلام قبول کر لو لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس طریقے سے خود مسلمان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو اور اس و سخا کو دے کر کے اس نے کہا یا قوم اسلم اے میری قوم کے لوگ اسلام لے آؤ فن محمد علی ہوتی عطان من لا یکسل فخر کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس طریقے سے دیتے ہیں اس آدمی کے طریقے سے جسے فقر و فاقہ کا خوف ہی نہیں ہوتا نہیں ڈرتا ہے کہ فخر و فاقہ کا اسے کوئی خوف نہیں ہے اللہ پر توقل بھروسہ آخرت کی فکر اسے جسے آخرت کی فکر ہو جو آخرت کی فکر کرتا ہے اسے فخر و فاقہ کا خوف نہیں ہوتا جو اللہ کو رزاق سمجھتا ہے اللہ پر توقل کرتا ہے اسے فخر و فاقہ خوف نہیں ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ مال سب کچھ نہیں ہے اور مال ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے نہ کسی کو ہمیشہ رکھنے والی چیز ہے مال ختم ہو جائے گا انسان کا اخلاق باقی رہے گا انسان کا اعلی نمونہ باقی رہے گا انسان کے عبادات باقی رہیں گی انسان جو لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے یہ ساری چیزیں باقی رہیں گی اور یہی چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ہوں گی ایک انسان ایک مومن و مسلمان جس کا حقیق ایمان و اللہ پر ایمان اور توکل اور بھروسہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں باقی رہنے والی اور یہ چیزیں ہمارے کام آنے والی مال اللہ نے دیا اسی لیے کہ مال کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جائے لوگوں کو دیا جائے انسان خود فائدہ اٹھائے دوست احباب کو دے رشتے داروں کو دے جن کا خرچ اس کے اوپر ذمے ان کو دے اللہ کی راہوں میں خرچ کرے اللہ تعالیٰ کمال ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا اسے دیتا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد جود و سخا کرنے والے تھے رمضان کے مہینے میں طور خاص تیز آندھی سے زیادہ آپ جود و سخا کرنے والے تھے اور لوگوں کو جو جو مانگتا تھا آپ اسے دے دیا کرتے تھے اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ خصلت اور یاد دے رکھی تھی اور اللہ رب العالمین نے آپ کو سارے نبیوں کا پوری کائنات کے امام بنایا لیکن توادوں کا عالم یہ تھا میرے بھائیوں آپ کی خاکساری کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی لونڈی آتی اور آپ کو آپ کی انگلی پکڑ کر کے لے جاتی تو آپ اس کے ساتھ چل دیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ اور اور آپ اس کے ساتھ اگر کوئی پریشانی تکلیف ہوتی تھی آپ اس کو دور کر دیا کرتے تھے یہ آپ کی عاجی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان گھل مل کر کے رہا کرتے تھے اور اس طریقے سے آپ اور لوگوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوا کرتی تھی قریب غریب جو لوگ ہوا کرتے تھے مساکین ہوتے تھے آپ ان کے ساتھ جایا کرتے تھے ان کی ضرورتوں کو پوری کیا کرتے تھے جیسا کہ صحابہ نے بیان کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عتید وفال مسلم وہ یزور ہوں وہ یعود مردا ہوں وہ یشہد و جناز ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کمزور مسلمان ہوا کرتے تھے آپ ان کے پاس جاتے ان کی زیارت کرتے ان کی یاد کرتے ان کے بیماروں کی یاد کرنے کے لیے جایا کرتے تھے ان کے جنازوں میں حاضر ہوا کرتے تھے ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے تھے آج تو ہم جنازے میں کس کے حاضر ہوتے ہیں جو ہمارا ہوگا ہمارا ہمارا بھائی دوست ہوگا ہمارے پہچان کا ہوگا بڑا آدمی ہوگا کوئی پوسٹ والا ہوگا ذمہ دار ہوگا اس کی یاد کرنے کے لیے جائیں گے اس کے جنازے میں جائیں گے لیکن کوئی غریب مسکین ہے محتاج ہے تنگست ہے کوئی اس کے جنازے نہیں کے اندر جانے کی کوشش نہیں کرتا کوئی ان کی یاد کرنے کے لیے نہیں جاتا ان کی بھی عادت کیجیے لیکن ایسے لوگوں کی بھی یاد کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے آپ ان کے ساتھ جایا کرتے تھے اور اس طریقے سے بچوں کے پاس سے آپ گزرتے بچوں کو سلام کر لیا کرتے تھے ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کانا وہ اطقل الشاہ و دعوت المملوک اللہ خبد الشعیر سلسلہ سیاح کے طرح نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھا کرتے تھے زمین پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے بکری کو باندھتے تھے بکری کا دودھ دہا کرتے تھے اور جو مملوک اور غلام ہوا کرتا تھا اس کی دعوت آپ قبول کرتے تھے چاہے وہ جوہی کی دعوت کیوں نہ دیا جو کی روٹی ہی کی دعوت کیوں نہ دیا ہو آج ہمارے یہاں دعوتیں ہوں اگر دعوتوں میں ایسا کھانا کھلایا جائے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں دعوت لی اور کھانا نہیں کھلایا ہم کو گوشت نہیں کھلایا ہم کو فلاں چیز نہیں کھلایا جو کی روٹی پر آپ دعوت قبول کیا کر لیتے تھے غلاموں کی دعوتیں قبول کر لیا کرتے تھے ہم غریبوں کے پاس جانے سے پرہیز کرتے توازو آئے گی غریبوں کے پاس جانے سے ان کے سارے انسان کے اندر آئے گی لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے گھل مل کر کے رہا کرتے تھے آپ کا لباس وہی ہوتا تھا جو دوسرے لوگوں کو ہوتا تھا باہر کا آنے والا پہچان نہیں پاتا کہ اس میں ابو بکر کون ہیں اس میں عمر کون ہیں اس میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بتایا جاتا تھا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہا کرتے تھے وہی لباس جو عام تھا لوگوں کا وہی لباس آپ بھی پہنا کرتے تھے تو آج جو ان کی ساری کا عالم یہ تھا میرے حضرت حس امین نازر ہوئے کہا اللہ رب نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ یہ بادشاہ اور رسول بن کر کے زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ابدم مملوکن او ابدم رسولن یا غلام بن کر کے رسول بن کر کے زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ نے کہا کہ ابدن رسولہ میں اللہ تعالیٰ کا بندار غلام اور رسول بن کر کے زندہ رہنا چاہتا آپ بستر پر سوتے تھے آپ کے جسم مبارک کے اوپر جو ہے نشان پڑ جایا کرتے تھے اس طریقے سے میرے بھائیوں آپ کا توازو اور آپ کی خاک ساری یہ ہوا کرتی تھی تو بہت ہی زیادہ جتنے بھی اخلاق تھے وہ سارا اخلاق اللہ رب العامی نے آپ کو اندر دے رکھا تھا مکہ فتح کیا فاتح تھے آپ لیکن آپ کا سر جھکا ہوا تھا متوازے کی حیثیت سے آپ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے وہ مکہ کے لوگوں نے جنہوں نے آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا آپ کو قتل کرنا چاہا جب اللہ رب العامی نے آپ کو کنٹرول اور غلبہ عطا فرمایا آپ نے سب کو معاف کر دیا کہ اللہ تسلیم والے جاؤ سب کو میں نے معاف کر دیا سارے لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا ہے کوئی ایسا انسان جس طریقے سے اونچی مثال پیش کرے کہ جنہوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا آپ کے لیے دینا دو بھر کر دیا مکہ کی گلیاں تنگ کر دی گئیں اور مکہ نکلنے پر آپ کو مجبور کر دیا گیا لیکن جب وہی مکہ جب آپ نے فتح کیا تو آپ نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا کہ یہ اخلاق ہمارے اندر پائے جاتے ہیں کہ یہ خوبیاں اور صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یہ اخلاق ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی اخلاق ہونے چاہیے آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں آپ کا اخلاق نمونہ ہے آپ کی دعوت نمونہ ہے آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ نمونہ ہے آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہیں ان سارے اخلاق کو ہمیں اپنانا چاہیے سارے ہمیں اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے ان سارے اخلاق کو پیدا کرنا چاہیے آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں رحم دلی معاف کر دینا اور اس طریقے سے انتقام نہ لینا اور افو درگزر کرنا اور اس طریقے سے اگر واقعات بیان کیے جائیں میرے بھائیوں تو واقعات نہ ختم ہوں اور اس طریقے سے آپ کی زندگی کا جو کہ جو اخلاق ہیں ان تمام اخلاق کو انسان ایک دو خطبے بلکہ کئی خطبوں کے اندر بھی بیان نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے کتابیں درکار ہیں مجلدات درکار ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کن کن اخلاق سے نماز رکھا تھا بتانا صرف مقصد یہ میرے بھائیوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں آپ کے اخلاق و کردار کو اپنائیں اور اس طریقے سے آپ کے اخلاق و کردار کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں تاکہ ہم بھی صحیح معنوں میں اسلام کے نمائندہ بن سکیں اسلام کے لوگوں لوگوں کے اندر عام کرنے کا ذریعہ اور سبب بن سکیں اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے اخلاق کے اندر اچھے اخلاق ہمارے اندر پیدا فرمائے اللہ رب العالمین سب کو توحید پر قائم رکھے شرک سے اللہ محفوظ کر کے رکھے اللہ العالمین عمدہ اخلاق ہمارے اندر پیدا کرے افو درگزر معاف کرنا اور اس طریقے سے انتقام نہ لینا جتنی بھی خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرمائے اور جتنی بھی گناہ برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہم کو محفوظ رکھے دور رکھے توحید پر قائم رکھے شرک سے محفوظ رکھے ہماری وفات وفات و زبان سے توحید جاری ہو اور کے بعد اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ فرمامین بارک اللہ علیہ ولکم عدیم و ویاکم بالآیات الحکیم انہ تعالی جواد الکریم ملکم برروف الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله اللهم